اگلے سال ڈاکٹر بنی ڈاکٹر بننے تو بعد نے جناب کلینک کھولیا ہاسپٹل کھولیا کوئی بھی باہر پردہ ہو کے کلینک کے بچ آ ہے ہاسپٹل چ آ ہے ٹھیک ہے باہر پردہ ہو کے کلینک کے ہاسپٹل چ آ آ کے صرف عورتوں کا علاج کرتی ہے مردہ نہیں ظاہر محرم مرد کے نال ان ذاتی کوئی واسطہ نہیں ہے گا کوئی لنک نہیں ہے گا کوئی مل نہیں سکتا میرا سوائے عورت تو انہیں عورت کا علاج کرنا عورت عورت کی طبیب ہے مرد کی نہیں ہے انہیں سرکار پانچ ٹائم کی مفت کی پرہیزگار بھی ہے ٹھیک ہے

وڈے بیٹھے جی انہوں والے سنوں زیادہ انہوں والے جی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دماغ جی ایک چیز پائی ہے جدو تا پیٹ خراب ہوئے تھی کہاں کھاؤ کتا کے بجلی کہاں کھانے نے میں بھی ویکیا انہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے دماغ چی اکل رکھی ہے کہ تھی یہ چیز کھاؤ تو خوراک تو ہٹ کے کھاؤ اللہ تبارک تعالیٰ تعلق شفا دے گا انہوں کوئی دوائی نہیں ملتی کوئی انجیکشن نہیں ملتا کوئی اور دینے تو علاوہ آپریشن نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذریعے آپ جس خوراک تو ہٹ کے ایک چیز کھانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما ہے ٹھیک ہے تھی فرمایا سی اس ڈاکٹر کے بارے چ جہی عورت

اور تین یہ بھی پتا ہے کہ عورت جب اپنی عزت برباد کر لینی اس لیے کی نماز وہ روزہ وہ ہر لانت پاؤں نبی پاک سرکار نے فرمایا عورت دی سب تو ویڈی نماز اس وہ ہے جیڑی کمرے چ پڑے عورت کلیا نماز پڑھ رہی وقت والے پتا نہیں کتنے کتنے پہنچایا اتنے تک بازو گل سمجھا جائے جی؟ اگر چپا کھل گیا نماز پڑھ گیا کسے نہیں نماز ٹوٹ گئی جی وقت والی وہ نماز پڑھتی پی ہے غلطی بے نظیر جیڑی سی نا بے نظیب مارنی گئی وہ اسمبلی لیجیے تسبیح پھرتی صدقے جاوا انڈیا پاک بی بی تو جی۔ عزت دین ایمان ہر برباد ہے ہے ہے مولے مولے جی جی مسیح دی جی دی نماز دا ویکھدا پتہ نہیں جو رب کی ویکھنا عورت دی عبادت ساری بات پردہ غیر مرد تو دور رہنا وی تک نہ ہوں دوائی خدا جی کہ تسا پہلو یہ اندازہ چا لگاؤ کہ ڈا... نرس تے ڈاکٹر تیار کی ہوتی یہ تیاری تو پہلا کنیا جماعت کرن تو بعد یہ اس پاسے بھرتی ہو سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں یہ دسو بھی ایسا عرصہ ہے بخت والی بیبی پاک کیویں پاک رہی ہے شتانا دے ہاتھ جدو چڑھیے پاک رہی ہے پھر جا میرے نال چل میں بڑی پاک بیبیاں تکیاں نال لگا چل یونیورسٹی اتو پاک دامن کٹی نے جس سوال دی عبارت ہی غلط ہوگی وہ جواب صحیح نہیں ہو سکتا جس اٹ ہی ڈیگا ہے تو اٹ سی کڈو مشین دو نمبر ہے پرزا جڑا تیار کرے گی وہ ایک نمبر ہونا ساری تعلیم کفر یہودیت پلیتی بغیرتی زنا بدکاری دی ہے سکول دی پوری دنیا دیا سکول دیا کتاب مینو فکرا کٹ دے ایک فکرا کہ عورت کو غیر مرد سے پرہیز کرنی چاہیے دور رہنا چاہیے پردہ کرے گی تو عورت کے لیے پردہ کرنا بہتر ہے این سکول کتاب جو عبارت کٹ دے میرا نک دے ایک منٹ میں تینو کٹ دکھاوا گا سکول تقریباً ہر کتاب چھوٹے ہونا ہے کہ پردہ ظلم پردہ زیادتی جب تک عورتیں پردہ کریں گی ترقی نہیں کر سکتی اور سنو اللہ معافی دے اللہ تعالی معافی دے پھر جدو یہ بندیاں ہیں پہلا انہوں افسر استعمال کرتے ہیں یہ تیار ہوں <laughs> ہاں؟ یہ دس گدڑ کے منہ خربوزہ آیا ہوئے

مراد ساری دیہی گاہ کنج سی سی کہ یا تے تے تے وہ ہے جی یا غیر بندے دے دے کو جانا بی بی جی یہ تاری نماز پڑی جی ابھی تک بزو کر دینی رکھا انہیں آخیا اچھ نہیں چھوڑ دو بارے گئے حال دائی خدا دی گل کسی اپنی پی نماز بھی وہ نماز زلانت پڑ رہا ہے ہے کی کرنا پھر جیڑی انہیں دوائی دینی دینی ہے اور بی بی بی بی پاک نے دوائی ایمان دسیا جی انہیں دوائیاں تو ننگیاں فوٹو کہ نہیں ہوئی ہوں تو نماز بڑے میں کھاتے لگی لوگ پیروں نگیا فوٹو دے دے کے دائی میں خیر ایک ڈاکٹر نے پوچھا میں کہ یار یہ دس یہ اتنے تھان شیشی کے اتنے ایک رن بھائی ہے دوائی پائی یہ دسو بھی مریض جن اٹھنا ہے وہ کہڑی ہے نا مریض اتلی نال اٹھنا ہے کہ وچلی نال کو سانو بھی سمجھاؤ بھی یہ علاج کہڑا ہے اصل حضرت جی آخری گزارش ایک اور سمجھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک عورت اس عورت نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے تھے جہاز عرض کی تھی یار صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میرے کو گنا جنا کا گنا سرزد ہو گیا اور میں حاملہ ہو گیا بچہ ہو رہا جنا کا گنا سرزد ہو گیا حاملہ ہو گیا میں تو میرے میں گنا جنا کا گنا سرزد کیتا ہے تو میرے کو گنا ہو گیا ہے میرے واسطے تم سزا تجویز کرو پیام علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا جن کا مفہوم ہے کہ جڑی عورت حاملہ ہوئے ساری شریعت اس عورت نو سزا دین دی حکم نہیں دیں اللہ تبارک تعالیٰ حکم ہے کہ سزا نہ دیتی جائے تسی اس بچے اس بچے جڑا تواڈے حمل ٹھہر گیا اینو تسی جنو بچے نو جنم تو بعد پھر تواڈی سزا تجویز کیتی جائے گی سزا تجویز پھر بعد کیتی جائے گی کون ہے اس عورت نے بچے نو جنیا جنم دیتا جنم دین تو بعد پھر لے کے آگے آپ نے سلام والسلام دی باغیر سالت جو حاضر ہوئی اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ میں لے تواڈا حکم سی کہ ان بچے نو سدا اور میرے نہیں مل سکتی بچہ جان کے جدو جنم دے کے بچے میں پھر آؤں گی پھر مجھے سدا ملے گی تو آپ نے سلاد وسلام نے ارشاد فرمایا جنا مفہوم ہے کہ بھائی تین جدو تک یہ بچہ روٹی کھان نہیں لگ پہ اس وقت تک تو آ کے سدا مستحق نہیں ہے اس وقت تین سدا ملے گی جدو روٹی کھان لگ پیا پھر وہ وقت بھی آیا بچے نے چکیا سی پوچھا چک کے ہاتھ سے بچے کا روٹی کا کپڑا سی اور انہوں نے آپ نے سلاد وسلام کی بار بار سارے سازوں کے عرض کیا کہ یار سر سلام بھی یہ بچہ روٹی کھا سکتا ہے اس عورت نے سامنے پیش ہو کے بچے ہاتھ کی روٹی کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے جدو کھا رہا ہے پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوں یہ سزا دی حقدار ہے ہوں سزا مل سکتی کیونکہ ہوں اجازت ہے دی کہ جنہیں جنوب سزا ملے ٹھیک ہے

عورتوں کو ایسے عورتیں نہیں جا سکتی ہیں تینوں پتا ہے ماحول کہڑا تو سی وہ فرج تو بات والا لوگ سا بہن کراوا کر رستے چلنے دبدا ہزار کتا ہاتھ مارتا کچھ کرتا کوئی ہاتھ مارتا اس طرح لٹے جگہ جگہ سے بیٹھے اگو جس گھر وہ بڑھیا رل جاتی ہیں اپنے بندے بندے رل جائے گی پرا ہو جا مدکاریاں ہو جاتی ہیں ملا مطلب شہر جی ویسے نملونڈیاں مطلب شہریاں فڑیاں ویسے نا ہزارہ مانگورا خود میرے مسلم کنجر وہ فرے کرنے سابت کر میں ایک آستانے آستانے آخر آخر میں میں ثابت کرنا مدرسے مدرسے جامعہ شرفی فلان بڑے بڑے آستان نے آپ ہماری مطلب ہو گئی بے شک تمہیں پتا ہے سر کی فیل رہا دن کا دن تو رسول کریم کے زمانے میں مثال کر دینا رسول کریم سرکار کا زمانہ اقدس پتا ہی حضرت فاروق ہزار سارک کا زمانہ کے اندر صحابہ کرام ہزور سکار کا زمانہ کے اندر بیبیاں مسجد نماز چاہتے پڑھنے تک نہیں

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے زمانے تو بعد پھر عورتیں کتنے نہیں جا سکتی ہیں نماز پڑھن نہیں جا سکتی ٹھیک ہے بھائی دسو خدا دا کام کرن خدا دے گھر چ نہیں جا سکتی حضرت عمر تو بعد ہن ہے زمانہ یہودی دا دور پلیت تے تو ہسپتال گلی کھڑا ہوں دس تو کیندے تو دلیل لپی کھڑا ہے اللہ بندہ تینوں تھی سوال تو کر میرے سوال نال گسا نہیں لیکن گل یہ اگو جواب نو سمجھ تیری گل دے وچ سارا کچھ نکل آنا ہے تیری منہ دے وچوں جواب نہ دیا پھر آ کے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی اچھا ہاں، یہ ہوں یہ تو آ گیا جواب کہ نہیں آیا آپ خود منہ چ آخی جانا ہے کہ جی جی زمانہ پلیتی والے پاس جانا ہے پیا اوے اوے سختی پینی سختی ودی جانی اسلام جو خانہ خدا عورت نہیں پی جا سکتی خانہ خدا اللہ دے گھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ملتی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی اچھا نمبر ایک نمبر دو جہاں تاقیا بیان کیتا ہی نا جہاں تاقیا بیان کیتا ہی ان دا حوالہ میں پوچھنا وہ دس کہ یہ جڑا زنا عورت کا پیش کیا مطلب؟ یار عورت کا زنا بھی عورت آئی حضور سرکار کو میں حضور جنا کیتا ہے تو بچہ جمے گا تو وہ عالم نہیں وہ چور کا پتر ہوں آخ روئے زمین کی کسی کتاب واقعہ حضور سرکار دے دور کا وکھا دے نا تو چشتی آتا ہے میں تیرا مرید ہوا گا سمجھ آئی کہ نہیں ایویں دے سنیا سنائی ڈانگ نہیں چلائی دیا نوز بلا ہوا اندر یہ حضرت مولا علی سرکار دے دور ہے حضرت فاروق مولا علی دی گل ہے حضرت عمر دے دور سی تے مولا حضرت عمر نے حکم جاری حضرت مولا علی سرکار فرمایا پیٹ وچ بچا ہے بچے کا کسور نہیں مار ہو جنے چاہیے کوڑے جو کچھ بچے سنسار جا کرنا تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے سرکار نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر اگر علی نہ ہوندے تو عمر ملاق جانا سی